محمد بن جعفر نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں واقد بن محمد نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت و خدمت کے ذریعے تلاش کرو صحیح بخاری حدیث تین ہزار سات سو اکاون